بن عمر بن سفینہ اپنے والد سے وہ ان کے باپ عمر بن سفینہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبارہ کا گوشت کھایا تھا سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار سات سو ستانوے